عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک مربع خط یعنی چوکور لکیر کھینچی اور ایک لکیر درمیان میں اس سے باہر نکلتی ہوئی کھینچی اور اس درمیانی لکیر کے بغل میں چند چھوٹی چھوٹی لکیریں اور کھینچی پھر فرمایا یہ ابن آدم ہے اور یہ لکیر اس کی موت کی ہے جو ہر طرف سے اسے گھیرے ہوئے ہے اور یہ درمیان والی لکیر انسان ہے یعنی اس کی آرزوئیں ہیں اور یہ چھوٹی چھوٹی لکیریں انسان کو پیش آنے والے حوادث ہیں اگر ایک حادثے سے وہ بچ نکلا تو دوسرا اسے ڈس لے گا اور باہر نکلنے والا خط اس کی امید ہے جامع ترمزید حدیث نمبر دو ہزار چار سو چون یہ حدیث صحیح ہے